بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بندہ ناچیر اس وقت کوئٹہ میں محترم بھائی محمد نذیر احمد خان صاحب بلوچ چشتی کہ دولت خانے پر تشریف فرما حاضر خدمت ہے ابھی ابھی ایک رفیق سفر نے انگریزی ریچ غیرتی اور کفر حماقت اور جہالت کے مرتبان کا بیان سنایا جس میں وہ مجھے چیلنج کر رہا ہے کہ تو نے جو اپنی بیٹیوں کے متعلق خود ریکارڈ کروایا ہے کہ میری بیٹیاں سکول کالج میں جاتی رہی ہیں تو پھر پتا تو امام الغیرت کیسے ہے اور پھر چند حوالے یہ بھی دے رہا ہے کہ میں نے فلاں کے متعلق یہ کہا فلاں کے متعلق یہ کہا اس کی بیٹیاں جاتی ہیں تو وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے تو دوستان گرامی اس انگریزی ریچ کو خدا پاک نے ایمان اور عقل سے معروف کر دیا ہے جس وقت کے اس خنزیر نے حضرت صاحب کی طرف پشت کی ہے آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے سمجھو اس ریچھ کے بیٹے چھوٹے چھوٹے ریچھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ انگریزی ریچھ باپ کے ساتھ ناچ رہے ہوتے ہیں اور حق حق کا ایک ارداد دے رہے ہوتے ہیں ان خنزیروں کے ٹولوں کو ٹولے کو جماعت کو اتنا تمیز نہیں کہ کسی بڑے سے بڑے رسول نبی کے کسی رشتے دار کا بے دین ہونا اس رسول اور نبی کو اللہ کی بارگاہ میں یا لوگوں کی بارگاہ میں مجرم نہیں بنا سکتا کوئی رشتہ دار کسی نبی کا کافر ہو جتنا قریبی رشتہ دار ہو وہ رشتہ دار مجرم ہوگا نبی مجرم نہیں ہوگا کیوں کہ نبی اس رشتہ دار کے کفر پر لان تان کرتے ہیں بے شک اس سے ہمیشہ بیزاری اور نفرت کا ہزار بار اعلان کرتے ہیں مجرم بندہ اس وقت بنتا ہے رشتے دار کی وجہ سے جس وقت رشتے دار کے کفر اور برائی پر رضا مند رہے سبحان اللہ جس وقت رشتے دار کے برے عمل پر خوش ہو اس کا ساتھ دے اگر کوئی آدمی بیداری کا اظہار کر دیتا ہے لاتارکی کا اظہار کر دیتا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سکے چاچا ابو لاب سے بے شک بیداری کا اظہار کیا لاتعلقی کا اظہار کیا کافر ہے بے شک وہ بھڑوا مرتبان کنجر کتے ہاں، انگریزی ریچ بتا خنزیر مجھے تو کہہ رہا ہے کہ میری بیٹیاں ایسی ہو میں تو الحمدللہ للہ سرے عام لوگوں میں بیان کر دیا لالت بھیج دی تو خود کہہ رہا ہے میں نے گشتی کہہ دیا تو حرام زیادہ میں نے تو کہہ دیا میں نے تو لالت ڈال دی میں تو رات کا ہو گیا بتا رسول اکرم پر کون سا الزام دے گا تو محمد تیرے جیسا کافر کہے گا اے محمد تو لوگوں کو دین سکھاتا ہے تیرا تو چاچا کافر ہے تو لوگوں کو دین سکھاتا ہے تیرا برادری کے فلاں کافر ہیں فلاں کافر ہیں کتنے کافر ہیں وہ بھروا لانتی ریچھ انگریزی بتا کتنے کافر تھے رسول کے رشتے پھر قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کتا خنزیر حرام زادہ یہ نہیں ہے قرآن میں نور علیہ السلام کا بیٹا کافر ہوا لوت نور علیہ السلام کی گھر والی کافر تھی لوت علیہ السلام کی گھر والی کافر تھی اللہ نے ان کو ٹھنڈا ہے قرآن میں ان کو ذلیل کیا ہے گھر والی کو بھی بیٹے کو بھی دونوں حضرت آدم علیہ السلام پہلا رسول ہے ان کا بیٹا قابل حابیل اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس کے سارے اس برائی کو اور رسول اکرم نے فرمایا کہ کابیل نے پہلا قتل کیا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے جتنا ہر قاتل کو ایک قتل کی سزا ملے گی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو اتنا ملے گی بے شک تو کتے حرام زادے اور ریچھ انگریزی دونوں بھائی ریچ ہو سارے بھائی ریچھ ہو بے شک نہ تمہیں قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے کتے کی طرح بوکلا شروع کر دیتے لانت پڑ گئی ہے استاد کی مخالفت کی مخالفت کی لانت پڑی ہو کہ خدا نے تمہاری عقل سمجھ سب شرم کر دی ہے کتے کا بچہ تمہیں شرم نہیں آتی بتا مجھے جواب دے تیرا بار کلر نکل کر اس کا جواب نہیں دے سکتا اچھا۔ بے شک بتا کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں کہتا کہ تو نبی بنا پھرتا ہے باللہ تیرا تو بیٹا کافر ہوا ہاں۔ تیرا تو بیٹا قاتل تھا تو کیا لوگوں کو دھلک دیتا ہے لاکھ لالت ہے آپ کو بتا صحابی رسول ہے حضرت معاویہ بیٹا یزید ہے کیا تیرے جیسا خنزیر کہے گا کہ واہ تو صحابی والا پھرتا ہے تیرا بیٹا یزید ہے اور سر خنزیر تب الحانہ توانا بیڑا کے اندر یہ بات موجود ہے حضور حوث پاک میرا کا بیٹا زندیق ہوا ہے کافر نہیں زندیق اس کا کوئی دین مذہب بھی نہیں حوث پاک میرا کا جس کی گیارہویں ہوتی ہے دنیا میں کیا کہو گے اے غوث پاس پیر بنا پھرتا ہے کہے کا تو غوث ہے تیرا تو بیٹا کافر کا ہے یہ علماء لکھ رہے ہیں اس زمانے کو علماء لکھ رہے ہیں اور سن دنیا کائنات میں جن کی مارفت کے ڈنکے ہیں مثلای رومی والے مولا روم وہ وہ بے ہر مولا روم کے بیٹے نے آپ کے مرشد شاہ شمس تبریز کو قتل کیا تھا خنزیر تمہیں شرم نہیں آتے لالت ہے تیرے حرام دادوں پر جو اگر بیٹھ کر کتے کا بچہ تجھے داد دیتے رہتے ہیں غیرت میں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا یہ میرے دین کی مضبوطی ہے کہ میں نے بیٹی جیسے عزت کو پھینک دیا کتے کی طرح اس کا مطلب ہے الحمدللہ میں دوسروں پر اگر دوسرے بے فیصلوں پر اگر میں تنقید کرتا رہا ہوں تو میری تنقید بالکل سچ تھی کیوں کہ جب ایسی گندگی میرے ساتھ لگنے لگی تو میں نے اٹھا کر پھینک دیا کتے کا بچہ اگر بازو خراب ہو جائے تو کاٹ دیتے ہیں ایسے بالکل جب کاٹ کے پھینک رہا ہے تو کیوں بے وقوف کہوں گے اس کو جس کا آدمی کی بات کر رہے ہو اور تلے بھروے اس کا ٹبر لندن میں وہ خود ساری زندگی میں نے کہا وہ غزالی زمانی ہو سکتا نہیں ہو سکتا وہ ساری زندگی اس بےغاتی پہ کیوں خوش راضی رہا میں تو نہیں راضی رہا میں نے سنا ہے میرے حضرت کے حضرت صاحب کے ٹبر نے بےغاتی کی اٹھا کر پھینک دی لانت شدید کتے میرے تو دشمن اور مخالف اس پر مجھے داغ دیتے ہیں تو واحد خنزیر ملعون ہے ٹبری تیرا ملعون ہے کوئی خیت نہیں ہے تو چوڑا ہے بے شک ان پر جو تم میں سمجھتا ہے مارا گا تیرے بولتے تو اب بات کو نکال اگر میں بیٹیوں کے کردار پر تعلیم پر فلان پر بکواس پر لانت پر خوش ہوتا تو بے گا پھر مجھے الزام دیتا میں تو لانت جا رہا ہوں لاکھ لانت ہے تم پر جا دنیا کائنات کا کہیں سے فتوا دکھا کہ کوئی شخص بزرگ مجرم بنتا ہو اس پر الزام آتا ہو اس وجہ سے کہ اس کا رشتہ دار خراب ہو گیا کتے کا پھر بتا اور خنزیر بتا تیرے باپ کے کتنے رشتے دار جو شیعہ ہیں آ جا اس میدان میں آ جا اس میدان میں وہ حرامی تیرے منہ میں گڑھے کا میں دوں امبیا سے لے کر امبیا سے لے کر اور یا کیا اب تیرے گھر کی بات آ گئی ہاں بتا شیا ہیں کہ نہیں اب تو جب بک بک کرتا ہے ممبر پر بیٹھ کر یہ تیرے گدھے کے بچے جو آگے بیٹھے ہیں یہ کتی کے بچے کیوں نہیں کہتے تم سے خیر ہے یہاں تبلیغ کر رہا ہے تیرا تو سارا خاندان پیچھے بھی نہیں بچ سکتا اس طرح کا بچہ پھر تو کوئی کائنات میں نہیں بچے گا کوئی نہ ہر مسلمان کا کوئی نہ کوئی بندہ رشتے دار کا کرو کوئی بے دین ہے کوئی بدکار ہے کوئی زانی ہے کوئی شرابی ہے کوئی قاتل ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے ہاں جی۔ تو تم کیا کہے گا اس بیچارے ایک بے گناہ مسلمان کو اس کی وجہ سے بے غیرت کا بچہ اس کو کہے گا اس کو گناہ گار کہے گا جہنمی کہے گا لاکھ لانا تک کرے استاد ہوئے بڑے بڑے استاد ہوئے ان کے شاگرد کوئی کافر ہو گیا کوئی کیسا ہو گیا کوئی کیسا ہو گیا لانت ہاں۔ تیرے اوپر لو علامہ اقبال بیٹا اس کا بھی کیا ہوا جاوید اقبال کتنا زندیق ہے بکواس کر اس پر لاکھ لانت مرتبان اور کتے کا بچہ صرف گھو صاف کر کے ٹٹی کھایا کر تیرا کوئی کام نہیں ہے لانت ہے تیرے سننے والوں پر لانت ہے ان پر جو تیرے پاس پڑے بچہ جواب ایک لیا تھا حرام زیادہ آ کے کتے کی طرح بھوکتا ہے میں نے تیرے ہاں، تیرے اوپر اعتراض کیا کہ بتاؤ حرام زاد جس حدیث کا ترجمہ میں نے کیا اپنی کتاب بیت یزید میں اس کی وجہ سے تم نے کہا یہ گستاخ ہے عبداللہ بن زبیر پاک کا وہی ترجمہ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں کیا فجر منیر میں جن کو تو کتا خنزیر اور تیری حرام کی نسل ساری امام بنا کے بیٹھی ہے یہ پنڈی یہ جن خنزیروں کی کتاب فجر منیر ہے وہ حرام ڈالے بتا وہی حدیث وہی ترجمہ ہاں۔ یہ لکھ رہے ہیں اور بطور دلیل پیش کر رہے ہیں بتاؤ کتے کا بچہ یہ گستا کیوں نہیں تیرے باپ کی شریعت لاکھ ہے مجھے خدا نے طاقت دی میں تیرے باپ کی قبر پر بھی جوتے ماروں گا تیری قبر پر بھی جوتے ماروں گا تیرے تو منہ پر ماروں گا نا تیرے منہ پر جوتے ماروں گا تیرے بھائی کے منہ پر ماروں گا اور تیرے باپ کی قبر پر ماروں گا جواب دینا مجھے اگر حلالی ہے اپنے بھائی کو ملا کر کتے مجھے جواب دو دس کا جو میں نے تیرا جواب دیا ہے